الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الله وكان بهم عليما جو لوگ خود بخیلی یعنی کنجوشی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو بس وہ بدترین ساتھی ہے بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اللہ کے نام پر دیتے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بخل یعنی کنجوشی اور ریاکاری یعنی دکھاوے کی مذمت اور برائی ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں مثلا ماں باپ کو دینا قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یتیم مسکین پڑوسی رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پڑوسی ساتھی مسافر غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل یعنی کنجوشی کا اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کون سی بیماری بخل یعنی کنجوشی کی بیماری سے بڑھ کر ہے اور مسند احمد نیز حاکم اور ابن حبان کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو بخیلی یعنی کنجوشی سے بچو اسی نے تم سے اگلو یعنی پچھلے لوگوں کو طاقت و تاراج کیا یعنی برباد کیا اسی کے باعث ان سے قطع رحمی اور فسق و فجور جیسے بد کام نمایاں ہوئے پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں انہیں ظاہر نہیں کرتے نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی ہیں نہ پہننے اوڑھنے میں اور نہ دینے لینے میں جیسے اور جگہ ہے ان الانسان ربی لکنود و انه علی ضہ علی یعنی انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ خود ہی اپنے اس حالت اور اس خصلت پر گواہ ہے پھر وہ انکب الخری الخیر شدید کہ وہ انسان مال کی محبت میں مست ہے بس یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یہ چھپاتا رہتا ہے پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے احانت آمیز عذاب تیار کر رکھے ہیں کفر کے معنی ہیں پوچیدہ رکھنا اور چھپا لینا بس بخیل یعنی کنجوش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چھپانے والا ان پر پردہ ڈال رکھنے والا بلکہ ان کا انکار کرنے والا ہے بس وہ ان نعمتوں کا کافر ہوا سن نبی داود میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو سن نبی داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ فرماتے تھے وجعلنا شہ کرین علی نعمتی کا اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا مثنی نبی ہی علیہ کا اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثنا خواہ بنائیے قابلی ہے وہ عطم ہے ان کا قبول کرنے والا بنائیے اور ان نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرمائیے باصلف کا قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل یعنی کنجوشی کے بارے میں ہے جو اپنی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے اسی لیے اس کے آخر میں ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا حمل ان پر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بظاہر یہاں مال کا بخل یعنی کنجوشی بیان ہو رہا ہے گو علم کا بخل بھی اس میں بطور اولا داخل ہے خیال کیجئے کہ بیان آیت اقربا غفا کو مال دینے کے بارے میں ہے اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں ریاکاری دکھلاوے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے مال دینے والوں کی مذمت و برائی بیان ہو رہی ہے یہاں بیان ہوا ان ممسک یعنی اپنے مال کو اپنے پاس روک رکھنے والے اور بخیلوں یعنی کنجوشوں کا جو کوڑی کوڑی کو دانتوں سے تھام رکھتے ہیں پھر بیان ہوا ان کا جو دیتے تو ہیں لیکن بدنیتی سے دنیا میں اپنی واہ واہ ہونے کی خاطر چنانچہ صحیح مسلم نسائی وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جن تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آنکھ سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکار ہوں گے ریاکار عالم ریاکار غازی ریاکار سخی یہ سخی کہے گا کہ باری تعالی آپ کی ہر ہر راہ میں میں نے اپنا مال خرچ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی اور جواد مشہور ہو جائے سو وہ ہو چکا یعنی تیرا مقصود دنیا کی شہرت تھی وہ میں تجھے دنیا میں ہی دے چکا پس تیری مراد حاصل ہو چکی اور مسند احمد نیز ابن حبان کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا یہ آپ نے ان سے اس لیے فرمایا تھا کہ ان کے والد دین نصرانیت پر ہی فوت ہوئے تھے یعنی نصرانی ہونے کے باوجود ان کے والد جو اپنی کفر کے حالت میں مال کو خرچ کرتے تھے تو انہیں دنیا کی شہرت کہ یہ آدمی سخی تھا یہ مل گیا لیکن آخرت میں اس کے لیے سوائے جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے عذاب کی اور کچھ نہیں اسی طرح صحیح مسلم ترمیدی وغیرہ کے اندر ہے رسول اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا سخی تھا جس نے مساکین و فقراء کے ساتھ بڑے سلوک کیے اور اللہ کے نام بہت سے غلام آزاد کیے تو کیا اسے ان کا نفع ملے گا رسول اللہ نے فرما نہیں اس نے تو عمر بھر میں ایک دن بھی نہ کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن جس دن کہ آپ اپنے بندوں کو ان کے کیے کرائے کا پورا پورا بدلہ دیں گے معاف فرما دینا اسی لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر نہیں ورنہ شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جاتے اور بد کو بھلا نہ سمجھ بیٹھتے یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان ان کا ساتھی ہے ساتھی کی برائی پر ان کی برائی بھی سوچ لو عرب شاعر کہتا ہے عن عن المرء لا تسأل وسل بالمقارن انسان کے بارے میں نہ پوچھ اس کے ساتھیوں کا حال دریات کر لے ہر ساتھی اپنے ساتھی کا ہی پیروکار ہوتا ہے اور جیسا کہ سنت ترمیدی کی حدیث میں بھی اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بڑے دو ٹوک انداز میں یوں واضح فرمایا کہ المر و اعلیٰ دینی خلیل کہ آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے فل خالل بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ بھال لے کہ وہ کسے اپنا جگری دوست بنا رہا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور صحیح راہ پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے اور اخلاص و یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز مانع ہے یعنی رکاوٹ بن رہی ہے ان کا اس میں کیا نقصان ہے بلکہ سراسر فائدہ ہے کہ ان کی عاقبت یعنی آخرکار انجام سنور جائے گی یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تنگ دلی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں ان کی بھلی اور بری نیتوں کا اللہ کو بخوبی علم ہے اہل توفیق اور غیر اہل توفیق سب اللہ پر ظاہر ہیں وہ بھلوں کو عمل صالح کے توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنی خوشنودی کے کام ان سے لے کر اپنی قربت انہیں عطا فرماتے ہیں اور بروں کو اپنی عالی جناب اور زبردست سرکار سے دھکیل دیتے ہیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے عیادم باللہ من ذلك ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ ہونے سے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور توفیق سے اپنی عبادت اور اپنے نبی کی سنتوں پر مرتے دم تک چلتے رہنے والا بنائیے بے شک توفیق کا دینا آپ ہی کے ہاتھ ہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو آپ کی عبادت سے منہ مو موڑنے والے ہیں اور آپ کے نبی کی سنت کے تارک ہیں